بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحدمین شاہدین ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین معزز علماء کرام اور سامعین حضرات دورہ تحقیق المسائل کی اس مختصر نشست میں ہم ذکری فتنہ سے متعلق کچھ بنیادی معلومات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اور اہم نظریات کا رد کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنوع فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے افراد کھڑے ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہیں گے لیکن میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ یمامہ کے مسلمہ سے چلا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے منکرین ختم نبوت میں ایک فتنہ ذکری فتنہ ہے اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیں گے بلوچستان کے اندر تربت مکران گوادر یہ اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہ ان حضرات کے مراکز ہیں اور یہاں پر یہ حضرات کثیر تعداد میں موجود ہیں کراچی میں بھی کثیر تعداد کے اندر یہ حضرات موجود ہیں اس فتنے کے بانی کا نام ملا محمد ہے یہ اٹک پنجاب کا رہنے والا تھا اور یہ گمراہ آدمی اٹک سے چل کر تربت اور مکران کے علاقہ میں گیا وہاں جا کر اس نے پہلے تو مکران کے ارد گرد کچھ اسماعیلی رہتے تھے اور وہ باطنی حضرات کیونکہ جس طرح غیر مقلد ہیں وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا ظاہر بس ہمارا ورثہ ہے اس طرح جو اسماعیلی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ دین اصل باطن کا نام ہے تو وہ ظاہر پرست ہیں اور دوسرے باطن پرست ہیں یہ آدمی ملا اٹکی اٹک سے چلا اور اسماعیلیوں سے ملا وہاں ان سے ملاقاتیں کی اور پھر ان کے کچھ نظریات کو لے کر تربت اور مکران وغیرہ کے علاقہ میں آیا اور پھر ان حضرات کو <clears throat> گمراہ کرنا شروع کیا پہلے تو خود اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تمہارا پیر ہوں تمہارا مقتدا ہوں اور میری بات کو سنو اور مانو اور جو بھی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کرتا ہے ظاہر بات ہے لوگ سننے والے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اس لیے اس آدمی نے جب اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے تو اس نے پہلے پہلے تو وہ دم کر رہا ہے جی تعویذ کر رہا جی اس قسم کے کام کرنے شروع کیے اس کے بعد اس آدمی نے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بعد مستقل نبوت کا دعویٰ کر دیا یہ تمام جتنے بھی منکرین ختم نبوت خاص طور مدعیان نبوت ہے ان کا طرز یہی ہے کہ پہلے مادویت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا یہ طرز ہے اس لیے یہ آدمی یہ بات ہے نو سو ستتر ہجری کی نو سو ستتر ہجری میں یہ آدمی اپنا ازر بلوچستان میں آیا اور اس نے تربت اور مکران کے علاقے میں آ کر گمراہی پھیلائی اس نے پہلے مادی ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلوچستان کے اندر بنسبت عام صوبوں کے تقریباً علم کی قلت ہے بیچارے لو عوام زیادہ ہیں اس لیے اس کے جھانسے میں آ گئے جب اس نے ان کو کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں علماء کرام نے اس کی تردید کی اور اس کے خلاف جو ہو سکتا تھا کیا لیکن بہت سارے سادہ افراد اس کے پیچھے لگ گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی اور رسول ماننے کو تیار ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ایک آپ کا ہمیں ہمارے سامنے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اس نے کہا کیا لوگ کہنے لگے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں انہوں نے موجزات دکھائے ہیں آپ بھی کوئی موجزہ ہمیں دکھائیں جو اس نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کچھ دن تک موجزہ دکھاؤں گا اب اس نے کیا کیا دو مشقیں خریدی ایک مشق کے اندر اس نے پانی بھرا دوسری مشق کے اندر اس نے دودھ بھرا اور پھر جو ہے ایک جگہ پہ گیا گڑا کھودا تھوڑا سا اور مشق جو ہے اس کے اندر رکھی پانی والی اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دی پھر تھوڑا سا کچھ فاصلے پر آگے دودھ والی مشق جو ہے اس کو بھی گڑا تھوڑا سا کھود کر وہاں رکھا اور اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دی اب کیا ہے اپنے پیروکاروں کو کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے موضے کا مطالبہ کیا تھا آؤ آج میں آپ کو موجزہ دکھاتا ہوں چنانچہ اس کے ہاتھ میں تیر تھا کہ تیر کمان لے کر اس جگہ پہ گیا جہاں اس نے پانی والی مشک جو ہے وہ دبائی ہوئی تھی وہاں پہ اس نے تیر مارا جب اس نے تیر مارا مشک بچاری پھٹ گئی مشک پھٹی تو پانی نکلنے لگا وہ پانی نکلنے لگا تو دیکھتے دیکھتے جب دیکھا کہ اب تقریباً آدھی کی مشق جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے خطرہ ہوا کہ کہیں جو ہے پانی اب مزید شاید کہ نہ نکلے تو کہنے لگا دیکھو لوگو پانی نکل رہا ہے یہ میرا موجزہ ہے اگر تم کہتے ہو کہ نکلتا رہے تو یہ تم تم کو لے ڈوبے گا اس لیے اگر کہتے ہو تو بند بند کر دوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو ٹھیک ہے اس نے دوبارہ تیر مارا مشک کا پانی ختم ہو گیا بند ہو گیا پھر آگے چلا جہاں اس نے دودھ کی مشک دبائی ہوئی تھی وہاں گیا وہاں بھی تیر مارا وہ دودھ بیچارہ وہ پھٹ گئی اور دودھ نکلنے لگا جب دودھ نکلنے لگا تو لوگ بڑے حیران ہوئے بیچارے سادہ لوگ وہاں دودھ نکل رہے اچھا اب کہتا ہے کہ دیکھو دودھ تو دودھ ہے اگرچہ پینے کی چیز ہے لیکن بسا اوقات کوئی اچھی چیز بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس لیے اتنا دودھ کہ تم سارے گرک ہی ہو جاؤ یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے اس لیے اگر کہو تو اس کو بند کر دوں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تیر مارا اور مشق کا دودھ ویسے ختم ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا اب اس سے سادہ لو لوگوں نے کہا واقعی یار یہ جو بات کہتا ہے ٹھیک ہی ہوگی اس لیے اس کے پیچھے لگ گئے اب کیا ہوا اس آدمی نے جب یہ دعویٰ کیا نبوت کا لوگوں کو پیچھے لگایا لوگوں نے کہا اچھا بھائی اب جو ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس پہ تو کوئی کتاب بھی اترتی ہے تو تیرے پاس کوئی کتاب کہنے لگا ٹھیک ہے اس کا بھی حل کر لیں گے اور کچھ دنوں کے بعد اس نے کیا کیا کہ کچھ تھوڑی بہتی جو بکواسات لکھ سکتا تھا لکھنے کے بعد وہاں ایک درخت تھا درخت کے اوپر جا کے اس کتاب کو رکھ دیا اب کیا ہوا اپنے ماننے والوں کو کہنے لگا تم نے مجھ سے کتاب کا مطالبہ کیا تھا آؤ آج اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے فلاں درخت کے پاس آؤ میں آپ کو کتاب دوں گا چنانچہ لوگوں کو اس درخت کے پاس لے گیا تو درخت کے اوپر کتاب پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھایا اور کہنے لگا یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے اس کتاب کو اتار دیا ہے اب تم جو ہے اس کتاب کو پڑھو گے تو اسی میں تمہارے لیے رہنمائی ہے اب وہ کتاب اس کو ذکری حضرات آج جو ہے برہان التعویل کہتے ہیں ہیں وہ کتاب کیا ہے ذکری حضرات نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ یہ کتاب اصل میں قرآن کریم کے دس پارے مزید ہیں کہ قرآن چالیس پارے کا تھا تیس پارے وہ ہیں جو عام مسلمان پڑھتے ہیں یہ دس پارے وہ ہیں جو حضرت مہدی پہ نازل ہوئے ہیں حالانکہ یہ نظریہ اسماعیلیوں نے ذکر کیا ہے یہ اس نے اسی سے بات لے لی کہ دو کہتے ہیں کہ جو دس پارے ہیں ہمارے امام کا قول ہے اس نے بھی یہی بات کہی کہ دس پارے جو ہیں یہ اصل میں قرآن کی تفسیر ہے اب دیکھو اس کے متعلق کیا کہا ان کی کتابیں ہیں مثلا حقیقت نور پاک محاکمہ دی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس میں اس نے کہا کہ دیکھو قرآن پاک کے چالیس سپارے تھے اور دس پارے جو تھے وہ قرآن کریم کا مغز تھے اور باقی تیس پارے نا اوز کہتا کہتا ان کی مثال ہڈیوں کی سی ہے کہتا ہے ہم نے مغز لے لیا ہڈیوں کتوں کے آگے پھینک دی یعنی ہمیں مخاطب کر کہتا ہے تیس پارے ان کے لیے ہیں دس پارے ہمارے لیے ہیں اب وہ کتاب جو اس نے لکھی اس کتاب کا نام برحان التعویل وہ کتاب جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دے دی اب لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا نظریات کیا دیے اب ہم نظریات کا بھی ذکر کریں گے اور ارکان اسلام کا انکار کیا اس کا بھی ذکر کریں گے پہلے اس آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا آپ حضرات کو علم ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی علامتیں احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے حضرت مہدی لیکن یہ آدمی اس کا کیا صورتحال تھی اس کی صورتحال یہ ہے پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے اٹک سے چل کے آیا اور گمراہ کیا تربت اور مکران کے لوگوں کو اب صورتحال دیکھو جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا معلوم کریں کہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں نہیں باپ آپ واقعی اس کا پتہ نہیں کیا تھا اب ذکریوں کا عقیدہ سنو جب اس نے گمراہی پھیلانے شروع کی تو علماء کرام نے اس کا تعقب کیا پکڑو اور جوتے مارو جہاں ملتا ہے اس کو خطرہ لائق ہوا کہ اب مجھے جوتے پڑیں گے چونکہ یہ میرا آبائی علاقہ نہیں ہے اس لیے اس نے کیا کیا وہ مکران کے اندر ایک غار تھی اس غار کے اندر رہا کرتا تھا پہاڑ کے اندر اب وہ ایک دن اس نے ایسا کیا اپنے سر کے اوپر جو اس میں پگڑی رکھی ہوتی تھی وہ اپنی غار کے اندر تھوڑا سا گڑا کھودا زمین پہ اور اس پگڑی کو اس گڑے کے اوپر رکھ کے بھاگ گیا پگڑی کو گڑے کے اوپر رکھ کے بھاگ گیا اب صبح کو ماننے والے آئے انہوں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں وہاں پگڑی پڑی ہے اب وہ حیران ہوئے کہ یار وہ آدمی جو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا وہ موجود نہیں ہے پگڑی اس کی موجود ہے <clears throat> اب انہوں نے نظریہ کیا بنا لیا نظریہ یہ بنایا اصل میں یہ اللہ کا نور تھا ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اترا تھا اب ہمیں ہدایت دے کر یہ آدمی زمین پہ گوتا مار کے آسمان میں اللہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا دیکھو کیا گوتا مارا زمین پہ گیا کہاں آسمان پہ تو اب جو ہے یہ خود جو ہے باقاعدہ ان کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے حقیقت نور پاک سفر نامہ مہدی اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے اب یہ اس نے فتنہ بازی پھیلائی اب غیرم کا اپنا جو ذکری فتنہ ہے بنیادی ہمارا ان سے اختلاف عقیدہ توحید کا ہے اور اس آدمی نے جس طرح مہدویت کا دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ بھی کیا خدائی کا دعویٰ بھی کیا نور میں نور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا خود مستقل طور پر کتابیں موجود ہیں مثلا جو ہے آپ کتاب ان کی کتاب ہے ذکر وحدت وہ اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر کلمہ موجود ہے لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد رسول اللہ صادق الواد الامین یہ ان کا کلمہ ہے اس پہ اس کو نور پاک بھی کہا گیا اور اس آدمی نور نور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا میں اپنی کتاب ذکری فتنہ اسلام کے آئینے میں کتاب ترتیب دی ہے اس میں کثیر حوالہ جات نقل کیے ہیں اور یہ آپ کے ہاں فائل بھی موجود ہے اس میں بھی حوالہ جات الحمدللہ موجود ہیں اس میں باقاعدہ طور پر حوالہ جات ہیں کہ اس آدمی نے نور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا مثلا جو ہے تفسیر ذکر اللہ کے نام سے ایک کتاب ذکری رہنما نے لکھی اس میں بھی اس کو نور من نور اللہ کہا گیا انہوں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا سالانہ سوینئر کے نام سے آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کے نام سے جماعت کراچی میں بنی اس اس کے اندر بھی اس کو نور من نور اللہ کہا گیا تفسیر ذکر اللہ کے نام سے تفسیر ذکر عبادت کے نام سے حال ہی میں ایک کتاب چھپی یہ سید نصیر احمد ذکری رہنما ہے یہ کتاب شیخی آل پاکستان مسلم ذکری انجمن من کراچی اس میں بھی اس کو نور من نور اللہ کہا گیا گویا کہ یہ اندریہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے اگر عیسائی عدرت عیسیٰ کو اللہ کی نور کا حصہ مانے وہ تو کافر اور یہ مانے تو یہ مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے یہ نظریہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے دوسرا ہمارا ان سے اختلاف عقیدہ رسالت کا ہے یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ذکری حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں بھی اس کو رسول اللہ کہا گیا لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد رسول اللہ صادق الواد الامین اس لیے یہ دعویٰ رسالت اس نے کیا دعویٰ رسالت کی وجہ سے یہ آدمی اسلام سے نکل گیا ذکری حضرات آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دیکھو جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی ہے کئی حضرات کو پریشانی ہوئی کہ ان کے بعد ہماری باری نہ ہو اس لیے جو ہے اسماعیلیوں کے کان بھی کھڑے ہو گئے اور روافظ کے کان بھی کھڑے ہو گئے ذکری حضرات کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ دیکھو ان کی باری آئی ہے ہمارا نمبر نہ لگ جائے اس لیے ذکری حضرات خطرے میں آئے ان حضرات نے ایک جماعت بنائی جماعت بنانی اس جماعت کا نام ہے آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کراچی میں بنائی اس کا مقصد کیا تھا کہ اب تک جو کتابیں ذکری حضرات نے لکھی ہیں ذکری رہنماؤں نے لکھی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے جو آج تک جو ہے نظریات ان حضرات کی طرف منصوب تھے ان کا انکار کر دیا جائے دجل و تلبیس کے ساتھ نئے نظریات جو ہیں وہ متعارف کروائے جائیں تاکہ ہمیں کافر قرار نہ دیا جا سکے لیکن جو ہے یہ دیکھو بہت سارے حضرات ایسے تھے جن کا تعلق ذکری فتنے سے تھا اور رہنما تھے ہمارے علماء کرام کی کوشش سے مسلمان ہوئے تو جب وہ مسلمان ہوئے وہ کتابیں جو ان کے ہاں ورثے میں آ رہی تھیں ان وہ اکثر کتابیں فارسی کے اندر تھیں چونکہ ایران کے قریب پڑتا ہے بلوچستان وہاں پر فارسی زیادہ عام تھی تو وہ کتابیں ہمارے علماء کے پاس پہنچی ہمارے علماء نے ان کتابوں کو پڑھا جو اب جب ان کتابوں کو پڑھا مثلا مہدی نامہ کتاب ہے اب یہ اردو میں نہیں نہیں ہے یہ کتاب جب پڑھی گئی اس میں یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں موجود تھی تو اب ہمارے علماء کرام نے کتابیں لکھی اس پہ بلوچستان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت مولانا اتشام الق آسیہ آبادی صاحب نے چند کتابیں لکھی ہیں ذکری مذہب کے عقائد و اعمال کے نام سے اور ذکری مذہب کے نام سے اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی فتویٰ کفر کا لکھا ہے اور مقدمہ اس کا بھی مولانا اتشام الک آسیہ آبادی صاحب نے لکھا ہے اس طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی چھوٹا سا ایک رسالہ ذکری فرقہ کے نام سے لکھا ہے خیر یہ تو تھوڑی سی تاریخ تھی رد کی تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے انکار کیا کہ دیکھو مولوی جن کتابوں کی بنیاد پہ ہمیں کافر کہتے ہیں ہماری کتابیں ہیں ہی نہیں ان کا انکار کر دیا نئی کتابیں لائے لیکن ہوا یوں کہ نئی کتابوں کو پڑھا گیا جب تحقیق کی گئی تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اگر وہ کتابیں مطبوعہ نہیں تھیں لیکن اب کتابیں جو آل ذکری پاکستان مسلم ذکری انجمن نے شائع کی ہیں ان کتابوں کو پڑھو پہلی کتابوں سے کوئی فرق نظر نہیں آتا وہی نظریات ہیں بس صرف یہ ہے کہ الفاظ کا دو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مثلا پہلی کتابیں تھی اس میں اس کو نور من نور اللہ کہا گیا اب کتابیں چھپ رہی ہیں تفسیر ذکر عبادت چھپی ہے اس میں اس کو نور من نور اللہ کہا گیا اسی طریقے سے ایک ذکری رہنما ہے جس کا نام جی ایس بجارانی ہے اس نے نور تجلی کے نام سے کتاب لکھی ہمارے پاس موجود ہے اس میں باقاعدہ طور پر اس نے اس کو نور نور اللہ لکھا اس کو رسول اللہ لکھا اور اس پہ باقاعدہ طور پر پھر جو ہے اس پہ جو آل ذکری مسلم جماعت ہے اس کا باقاعدہ صدر اس کے کہنے پر یہ کتاب لکھی گئی اس نے کہا ہم دونوں بوڑھے ہو گئے مر جائیں گے امت کے لیے کچھ چھوڑ جائیں ہاں جی پیشے والوں کے لیے اس لیے کتاب کو اچھی سے لکھ دو اس نے کتاب نور تجلی لکھی اس میں وہ سارے نظریات تھے تھے جو کہ پہلی کتابوں کے اندر موجود تھے جس کا اس نے انکار کیا یہ کتاب اردو میں ہے اور مطبوعہ ہے آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کے صدر کی تصدیق شدہ ہم کہتے ہیں اس کتاب میں بھی یہی نظریات ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ مولویوں میں کافر کہتے ہیں اب تم ایسی باتیں لکھو کہ مولوی تو کافر کہیں گے تم لکھنا چھوڑ دو مولوی کہنا چھوڑ دیں گے جب لکھو گے تو پھر تو فتویٰ لگے گا اس لیے اب جو ہے اس نے رسالت کا انکار کیا ذکری حضرات کا کلمہ اب دیکھو کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد رسول اللہ آپ نے کلمے پڑھے ہوں گے لیکن یہ عجیب کلمہ آج پہلے دن سنا ہو شاید ہاں جی نور پاک دیکھو اب پے پے جو ہے عربی زبان میں آتا ہی نہیں ہے پے جو ہے وہ زہر بات ہے اردو زبان کا لفظ ہے تو دنیا کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے کسی نبی کے کلمے میں آپ نے نہ دیکھی ہوگی اب ہوا یوں کہ نور تجلی کے نام سے جی ایس بجارانی بلوچ ذکری رہنما نے کتاب لکھی اس میں اس نے اس کلمہ کو یوں تبدیل کیا عربی زبان کے اندر جہالت جی دیکھو کیا لکھتا ہے لا الہ الا اللہ نور فاق نور محمد رسول یعنی پے کو فے بنا دیا اور نیچے لکھا ہم میں نے اس کو پے کو فے لکھا ہے اسے کہ عربی زبان میں پے فے ہوتی ہے اب دیکھو یہ خیر ان حضرات کا کلمہ ہے اور کلمہ کا الگ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی نہیں مانتے پھر اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب منصب تھا ذکری مہدی کے متعلق آج ذکری حضرات وہی منصب رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو عزاز دیا تھا وہ عزاز ذکری مہدی کے لیے انہوں نے خاص کر لیا مثلا اس کی میں کچھ مثالیں ذکر کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں ان حضرات نے کتابیں لکھی مثلا ایک کتاب مولانا ابراہیم پنجگوری مشہور ذکری رہنما اس کا ترجمہ بھی ہو گیا کہ ایسے عمرانی بلوچ نے ترجمہ کیا اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو تمام نبیوں سے افضل بتایا گیا اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا اور اس کو دینے کی کوشش کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ آپ ساکیے کوثر ہیں لیکن اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر یہ نظم کے اندر موجود تھی اب اس کتاب جو نور ہدایت ہے باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے ساکیے کوسر کہا گیا نور تجلی کتاب مطبوعہ اردو زبان میں ہے اس کے اندر اس کو کہا گیا اسی طریقے سے نبی پاک ہے کہ آپ معاشر ہیں قیامت کے دن آپ فرمائیں گے اب یہی لقب اس کے لیے کیا گیا نور ہدایت کتاب میں بھی یہ لقب موجود ہے نور تجلی کتاب میں بھی یہ لقب موجود ہے اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اللہ پاک آپ اللہ پاک نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے لیکن ان حضرات نے کیا کیا ذکری مادی کے متعلق کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نہیں بلکہ ذکری مادی کا لقب ہے اور اس کا منصب ہے اب ہوا یوں کہ انہوں نے کیا کیا جو بروچستان کے اندر ایک جگہ تھی جہاں یہ آدمی رہتا تھا اس جگہ کو مقام محمود کہنے لگے کس جگہ کو بروچستان میں جگہ اس کو کیا کہنے لگے مقام محمود کے آنے لگے باقاعدہ طور پر نور ہدایت کے اندر باقاعدہ حوالے موجود ہیں ملا ابراہیم پنجگوری نے کہا کہ دیکھو اور اس کے ماننے والوں کو صحابہ کہا کہ دیکھو جی اس کے جو ذکری مہدی کے صحابہ تھے یہ مقام محمود میں ذکری مہدی کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہاں پر اس سے ہدایت کی باتیں سنتے تھے اور پھر نور تجلی کے اندر جی ایس جی ایس بجارنی بلوچ نے لکھا مقام محمود اور کہاں ہو سکتا ہے یا یہ کہ منصب کیا ہے بلکہ یہ تو ایک جگہ ہے اور یہ جگہ وہ ہے جو بلوچستان میں ہمارے پاس موجود ہے بقیدہ واضح طور پر اس نے یہ بات لکھی اب دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا نا ما کہنا محمد ابا آدم رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم النبیین آپ کا منصب ہے لیکن نور تجلی کتاب کو کھولیے نور ہدایت کتاب کو کھولیے ان دونوں کتابوں بنیاد بنیادی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ذکری مہدی خاتم النبیین ہے اس پہ نبوت ختم ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا وہ ذکری مہدی کو دینے کی کوشش کی گئی اور پھر عطا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا اور قرآن آپ پہ اترا وضاحت کس نے کرنی تھی تشریح کس نے کرنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نا اس لیے تو فرمایا گیا لقد کان القوم فی رسول اللہ وسوۃ حسنہ کہ اے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ون ثنا کا ذکر لطبیہ الناس اللہ پاک نے قرآن کریم اتارا اب کیوں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں اب قرآن کریم کی وضاحت قرآن کریم کی تشریح قرآن کریم کی تعویل یہ کس کا منصب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا لیکن یہ ذکری کتابیں جتنی بھی ہیں آپ اس کو پڑھ لیں یہ ذکر وحادت کے اندر اور تفسیر ذکر وحادت کے اندر نور ہدایت کے اندر نور تجلی کے اندر تفسیر ذکر اللہ کے اندر اندر میں ذکری ہوں کتاب ملہ فقیر سندھی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی اس کو بقایا طور پر تعویل قرآن کہا گیا کیا مطلب بھئی مطلب یہ ہے کہ دیکھو قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو ملہ اٹکی بیان کرے گا وہ تفسیر معتبر نہیں جو نبی پاس علم بیان کریں گے اب دیکھو قرآن کب اترا اور تفسیر کب ہے یہ ذکری حضرات کا نظریہ ہے اور کتابیں مطبوعہ ہیں پھر بھی ہمیں کہتے ہیں دیکھو جی ملہ لوگ ایسے ہی ہمیں کافر کہتے ہیں ہمارے تو نظریات مسلم مسلمانوں والے ارے بھائی اگر یہ نظریات مسلمانوں والے ہیں کافروں کے نظریات کیا ہوتے ہیں ہاں جی کفر کی کیا تعریف ہے تمہارے ہاں کفر کسے کہتے ہیں صحیح بات کرنے کو دیکھو اب دیکھو میں بات عرض کر رہا تھا ہمارا ان سے اختلاف ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعزاز اور خصوصیات تھی ان حضرات نے ان خصوصیات کو قرآن پاک کی ان آیات کو ذکری مادی پہ فٹ کرنا شروع کیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیت اتری لیکن کتاب نور تجلی کے اندر جی ایس بجارانی نے کہا یہ کتاب یہ آیت جو ہے ہمارے ذکری مہدی کے بارے میں یہ ہے منصب منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ زنی اب آگے بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگلا ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے اگلا ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ حضرات جو ملا اٹکی نے ان کو دین دیا ہے اس دین پہ ذرا غور کریں وہ دین ہے کیا ارکان خمسہ کا انکار ہے نماز کا بھی انکار ہے روزے کا بھی انکار ہے حج کا بھی انکار ہے کلمہ طیبہ بھی ان کا الگ ہے کلمہ طیبہ میں نے آپ کو سنایا ان کا جو ہے لیکن ہمارا کلمہ ان سے مختلف ہے اس لیے ارکان میں پہلے رکن کا اختلاف دوسرا رکن نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی ہے نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی اور چھوڑنے پر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں لیکن ان حضرات کو دیکھیے کہ ملا محمد اٹکی نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو کتاب نازل کی یا جو اتاری یا جو گھڑی اس میں کیا کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے نماز منسوخ ہے تم ذکر کیا کرو نماز کیا ہے منسوخ ہے تم کیا کیا کرو ذکر کیا کرو اب یہ حضرات ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے اس لیے ان کو ذکر کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے بلکہ ذکر کرتے ہیں اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں ذکری اب ایک آپ کوئی بھی کی کتاب اٹھا کے دیکھو ذکری حضرات کہتے ہیں دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو ذکر اللہ کی فضیلت تو قرآن میں آئی ذکر اللہ کی فضیلت تو حدیث میں آئی ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے ذکر اللہ کی فضیلت قرآن میں ہے ذکر اللہ کی فضیلت احادیث میں ہے لیکن اس کا کیا مطلب کہ نماز چھوڑ دو اس کا یہ مطلب تو نہیں ذکر اپنی جگہ پہ ہے نماز اپنی جگہ پہ ہے اب ذکری حضرات نماز نہیں پڑھتے ذکری حضرات کے عبادت خانے کا نام مسجد نہیں ہے بلکہ ذکر خانہ ہے کیا ہے نام ذکر خانہ مسجد نہیں ہے پھر اگلی بات یہ آج کہتے ہیں کہ جی دیکھو ذکر ہے نماز سے مراد بھی ذکر ہے نماز سے مقصود بھی اللہ کو یاد کرنا ہے ذکر سے مقصود بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اس لیے جب مقصد ایک ہے تو اب کوئی آدمی ذکر کر لے اس وہ بھی مقصد کو پہنچ گیا کوئی آدمی نماز پڑھ لے اس نے بھی مقصد حل کر لیا ہم کہتے ہیں نا نا یہ بہت بڑا دجل اور فریب ہے بلکہ دیکھو ذکر اللہ پاک کا ایک الگ حکم ہے نماز اللہ پاک کا ایک الگ حکم ہے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ آج نماز نہیں پڑھتے آج ذکر کر لیتے ہیں کبھی کیا ہو کبھی فرمایا ہو نہیں نماز کے وقت پہ نماز پڑھی ہے ذکر کے وقت پہ ذکر کیا ہے ان حضرات کے عبادت خانے جن کو ذکر خانہ کہا جاتا ہے آپ دیکھیں یہ تو قبلہ کے جانور رخ بھی نہیں کرتے وہاں تین وقت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور تین وقت میں اجتماعی شکل کے اندر بیٹھ کر بول دائرے کی شکل میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور ان کے ہاں قبلہ عبادت کے وقت شرط نہیں ہے اس لیے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا اور جو ہماری جیسی نماز پڑھے میں نے صبح صحیح مسلم کی روایت پڑھی تھی نا جو ہمارے جیسی نماز پڑھے ہمارے قبلہ کی جانب رخ کرے ہے نا جی وہ مسلم ہے اب یہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں ہمارے جیسی اور نہ ہی یہ قبلہ کی جانب رخ کرتے تو مسلم ہیں تردید ہوگی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے جیسی نماز پڑھنی پڑے گی یہ جو کہتا ہے نا مقصود تو اللہ کی یاد ہے ذکر کر لو پھر بھی مسئلہ حل نماز پڑھ لو پھر بھی حل ہم کہتے ہیں نہیں نہیں دونوں باتیں بالکل الگ ہیں نماز کے وقت پہ نماز پڑھنی پڑے گی ذکر کے وقت پہ ذکر کرنا پڑے گا اس لیے اس بنیاد کو سامنے رکھیں ہمارا ان سے ایک اختلاف یہی ہے کہ ہم نماز کے قائل ہیں یہ حضرات ذکر کے قائل ہیں اب ان حضرات کا ایک آدمی ابھی تھوڑی یہ وکیل وکیل صفائی ایک پیدا ہوا اس کا نام عبد الغنی بلوچ ہے اس نے دو رسالے لکھے ایک رسالے کا نام ذکری فرقہ کی تاریخ لکھا اور دوسرے رسالے کا نام لکھا کہ ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں ان کتابوں کے اندر خوب ہمارے اوپر برسا اور خوب ہمارے علماء کرام آپ پر تنقید کی اور پھر کہنے لگا یہ آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا آج تک ذکری کوئی حاج کرنے کے لیے نہیں گیا میں مسئلہ بعد میں بیان کرتا ہوں دجل و فریب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا عمرہ کر کے آیا تو آ کر اے رسالہ سویلیر اس میں کیا لکھتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ تم کافر ہو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو مسجد نبی پہ لکھا ہوا ہے اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جھوٹ بولا اب اس نے آ کر مشورہ دیا کہ دیکھو ذکریوں کو بلوچ نے اگر تم مولویوں کے کفر کفر سے بچنا کے فتوے سے بچنا چاہتے ہو تمہاری خیر اس میں ہے کہ ذکر کے وقت قبلہ کی جانب رخ کر کے ذکر کیا کرو گول دائرے کی شکل میں نہ کیا کرو لیکن ذکریوں نے اس کی بات کو بڑے احترام سے رد کر دیا آج تک ذکری جو ہے وہ گول دائرے کی شکل میں ذکری ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جو آدمی ابا و سے اتنا فتنہ پرانا ہے کہاں جو ہے نو سو ستر ہجری اور کہاں اب جو ہے چودہ سو پینتیس آپ خود غور کریں کتنا کتنے سو سال پرانا فتنہ ہے اب اتنے سو سال پرانی رسم جو ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے اس لیے آج بھی ذکر حضرات کے جتنے ذکر خانے ہیں ان کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے میں نے خود کراچی میں ذکر خانے دیکھے میں ذکر خانوں میں گیا ہوں اور میں نے دیکھے کسی کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے خیر یہ تو اس کے متعلق بات تھی دوسرا آگے آئیے دوسرا اپنا آگے تیسرا رکن جو ہے اسلام کا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اب جو آدمی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا لیکن روزہ کو فرض سمجھتا ہے وہ گناہ گار تو ضرور ہے کافر نہیں ہے لیکن ایک آدمی رمضان کے روزے کی فرضیت کا ہی منکر ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے ذکری حضرات روزے نہیں رکھتے ملا اٹکی نے ان کو کہا رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھو بلکہ روزے تم ایام ایام بیس میں رکھا کرو ایام بیس سے مراد ہر مہینے کی تاریخ ان تاریخوں میں روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعرات کو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں پیر کو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں یہ کتاب میں ذکری ہوں میرے پاس ہے ملا فقیر سندھی کی اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ جی ہم روزے تم سے زیادہ رکھتے ہیں اس لیے کہ تم تو ایک مہینہ روزہ رکھتے ہو رمضان کے ہم یہ ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں ہر مہینے کے تین روزے ہر جمعرات کا روزہ ہر پیر کا روزہ تم کیسے کہتے کہتے ہو کہ تم روزے کے منکر ہو ہم کہتے ہیں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے پورے سال روزہ رکھتے رہے اس کی قضا نہیں ہو سکتی بعض میں آئی ہے ایام بیس کے روزے اگر کوئی رکھ لے تو ثواب ہے نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں لیکن رمضان کے روزے اگر کوئی اس کی فرضیت کا منکر ہے آج تک تمام علماء کرام تمام محدثین فسرین فرماتے آئے ہیں کہ جو آدمی اس کی فرضیت کا منکر ہے وہ مسلمان ہیں نہیں ہے اس لیے دیکھو یہ روزے کی بات ہے اگر تم پورا سال بھی روزے رکھو ایام بیس کو چھوڑ کر پورے سال ہی روزہ رکھو رمضان کے نہ رکھو پھر بھی تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بات سمجھ آئی نا جی دلیل ہے کہ جی ہم زیادہ رکھتے ہیں شریعت میں زیادتی مقصود نہیں ہے شریعت میں اتباع مقصود ہے اصل پیروی کا نام ہے شریعت اصل پیروی کا نام ہے اب ایک آدمی کہے کہ عیسیٰ جی کے چار فرض ہیں لیکن یار اگر میں ایک رکت اور بھی مزید پڑھ لوں پڑھنا تو اس میں میں نے قرآن ہی ہے پڑھنا تو اس میں میں نے سبحان ربی اللہ ہی ہے کہنا تو میں نے اپنا رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ہی ہے تو کیا حرج ہے لیکن شریعت کہتی ہے تیری چار بھی نہیں ہوں گی جان بوجھ کے پانچویں ساتھ میں لائے گا تو تیری چار بھی نہیں ہوں گی اس لیے شریعت اتباع کا نام ہے اصل شریعت کے ہاں زیادتی مقصود نہیں ہے شریعت کے ہاں اتباع مقصود ہے اس لیے یہ حضرات روزے کے بھی کیا ہیں منکر اگلی بات زکوٰۃ یہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ کے نصاب کے بھی قائل نہیں ہے یہ حضرات کہتے ہیں اس کتاب کے اندر ذکری ورکہ کی تاریخ اس میں بھی کہا گیا ذکری مذہب اسلام کے اینے میں اس میں بھی کہا گیا عبدالغنی بلوچ ذکری رہنما نے لکھا کہ جی دیکھو ہمیں زکوٰۃ کا منکر کہا جاتا ہے زکوٰۃ ڈھائی فیصد ہے لیکن ہم جو ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں کیسے جی دس فیصد ٹیکس دیتے کس کو ہیں مستحق کو نہیں اپنے ملائی کو کس کو دیتے ہیں اپنے مل ان کے ہاں جو مذہبی رہنما ہیں ان کو ملائی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ملائی وہ اس کے مستحق ان کے ملائی ہیں کہتا ہے کہ دیکھو تم ڈھائی فیصد زکات دیتے ہو ہم دس فیصد دیتے ہیں پھر وہی آ گئی کہ بھئی دیکھو شریعت میں زیادتی مقصود نہیں اتباع مقصود ہے ہمارے یہاں نصاب پہ زکاط ہے ان کے یہاں نصاب پہ نہیں اگر ایک آدمی کے پاس دس روپے ہیں ان میں سے بھی ایک روپیہ دے گا کیوں ملائی کو چاہیے نا عوام کو تو چاہیے نہیں غریب آدمی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو ان کا اپنا پیٹ کا مسئلہ ہے اس لیے جو ہے ہاں، یہ زکوٰۃ کے بھی منکر ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ پہ دس فیصد ٹیکس ہے جو ان کے ملائی وصول کرتے ہیں اگلی بات کہ بات آئی حج بیت اللہ کی حج بیت اللہ آپ حضرات کو علم ہے اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے اور امنی استطاع علیہ یہ اس آدمی پہ جو ہے وہ حج فرض ہے جس جو آدمی جو ہے اس کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو اور اس کے پاس اس کے وسائل ہوں لیکن یہ حضرات حج کی فرضیت کے منکر ہیں ملا اٹکی نے ان کو کہا اب حج وہاں کا منسوخ ہو گیا انہوں نے تربت اور مکران کے اندر جگہ بنائی وہاں پر باقاعدہ طور پر وہاں کے شبیہیں بنائی گئی حرم وہاں الگ بنایا گیا آب زمزم کے مقابل وہاں کنویں جو ہے طواف کے لیے پہاڑ بنائے گئے کسی دور کے اندر عورتیں وہاں ننگی طواف کیا کرتی تھیں گیا پہلے تو کھلے عام یہ سارے تماشے ہوتے تھے نا لیکن جب کو کافر قرار دلوایا گیا اب وہاں اس جگہ پر یہ ان حضرات نے پوری چار دیواری کروا دی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اس کو جو ہے جن دنوں میں مسلمان وہاں پر حج ادا کرتے تھے یہاں پر یہ لوگ حج ادا کرتے تھے اور قربانیاں یہاں کرتے تھے لیکن اب اب کیا ہوا ہوا یوں کہ ان حضرات نے انکار کیا کہ جی نا ہم حج نہیں کرتے ہم تو زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بقاعدہ کا رسالہ اس میں نے دیکھا کہ لڑکے کراچی سے چل کر بلوچستان سائیکلوں پہ جا رہے ہیں کتنا درد ہے کبھی کوئی ایسا ہوا کوئی ذکری جو ہے وہ سائیکل پہ گیا ہو یا گاڑی پہ ہی گیا ہو اے بھائی ایئر گیا ہو حج کرنے کے لیے آج تک کوئی ذکری حج کرنے کے لیے نہیں گیا کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حج بیت اللہ کا انکار نہیں کرتے اس لیے اس کو زیارت قوم رات کا انہوں نے نام دیا لیکن پہلے یہ اس کو حج کہتے تھے اس لیے نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اصل بات نظریات کی ہے میرے پاس ایک رسالہ موجود ہے اس میں بقاعدہ طور پر وہاں کی جو زیارت قوم رات ہے اس کے اداب وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں آنا تو کرنا کیا ہے اس میں آپ وہی باتیں لکھی ہیں جو کہ ہمارے یہاں مسجد حرام کے اندر جو ہے جن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہی ہدایات جاری ہوئی ہیں خیر ہم بات عرض کر رہے تھے کہ یہ ادرات اجے بیت اللہ کے بھی منکر ہیں ذکری ادرات اجے بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے زیارت کو مراد کے لیے جاتے ہیں تو جب ان کو قادیانیہ کو کافر قرار دلوایا گیا تو ان حضرات نے کفر سے بچنے کے لیے وہاں چار دیواری کرا دی ہے آپ اس کو زیارت کا نام دے دیا پہلے اس کو حج کا نام دیا تھا اس لیے یہ حضرات ارکان اسلام میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے ارکان اسلام میں سے کسی کو کلمہ ان کا الگ نماز نہیں پڑھتے ذکر کرتے ہیں روزے رمضان کے نہیں رکھتے ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں اور یہ ادرات زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ کے نہ شرع نصاب کے قائل ہیں نہ شرعی زکوٰۃ کے قائل ہیں نہ اس کے صحیح مصارف کے قائل ہیں بلکہ دس ویزر ٹیکس ہے ان کے ملائی وصول کرتے ہیں اور ہر آمدنی پہ وصول کرتے ہیں نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے حج کرنے کی بجائے وہاں پہ تو اپنا کوئی مراد پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے خرافات کرتے ہیں اب یہاں اگلی بات ہم نے عرض کرنی ہے ذکری اضرات آج یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ ذکری رہنما عبدالغنی بلوچ نے کہا کہ دیکھو تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو ہم تو امام ابو لیفا کے پیروکار ہیں سنو دیکھو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہتا ہے دیکھو تم بھی اپنے آپ کو اپنا اپنا ابو حنیفہ کا پیروکار کہتے ہو ہم بھی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نماز کی جگہ پہ ذکر کرنے کا حکم دیا فقہ انفی کی کسی کتاب میں لکھا ہو ایک حوالہ پیش کرو یہ کہا گیا ہو کہ نہیں بھائی زکاة اپنا نماز جو ہے اس کی جگہ پہ ذکر کر لینا چاہیے جو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں ان کا یہ حضرات مذاکراتے ہیں چوتر اٹھا اٹھا کیا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو ننیفاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ بات فرمائی ہو فقہ انوی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو تم حضرات جو ہے جو کلمہ پڑھتے ہو فقہ انوی کی کسی کتاب میں لکھا ہو تم حضرات جو زکاة کے بجائے دس ویسے ٹیکس کا مسئلہ کھولا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہو فقہ کانوی سے ایک قوالہ پیش کرو تم جو ادرات جو ہے وہاں بیت اللہ کی بجائے قوم رات پہ حج کرتے ہو امام اعظم ابو نیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ اس قسم کا بیان کیا ہو اور تم لوگ جو ہے بجائے رمضان کے روزہ رکھنے کے ایام بیس کے روزے رکھتے ہو اب بتاؤ کہ تم ادرات نے جو یہ ایک گمراہی کا دروازہ کھولا ہے امام اعظم ابو نیفہ رحمۃ اللہ نے یہ باتیں کہاں کہیں دکھاؤ اس لیے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی جھوٹ کے کوئی اصول نہیں ہوتے جھوٹ جھوٹ ہے اب اس نے اپنی تاریخ کو مسک کرنے کی کوشش کی تو اس میں کہتا ہے کہ جی دیکھو آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے فرقے کا بانی کون ہے ہاں اس نے اب تاریخ کو مسک کیا یہ تو ذکری حضرات کو شرم آنی چاہیے کہ تمہاری تاریخ کو مسک کر رہا تم اس کو لیڈر مان رہے ہو مثلا دیکھو کیا کہا اس نے کہتا ہے جی دیکھو تم کہتے ہو ہمارے داغ متعلق ملا اٹکی کہاں سے ہے اور کہاں گیا کہتا وہ عقیدہ کہ نور میں نور اللہ تھا آسمان سے آیا زمین پہ گوتا ہمارا چلا گیا کہتا نہیں نہیں یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے بلکہ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا لیڈر وہ ہے جو کہ سندھ میں آیا تھا ملا محمد جون پوری کے نام سے ایک فرقہ گمراہ کن گزرا ہے ملا محمد جون پوری کا اس فرقے کو مہدوی فرقہ کہتے ہیں اب مہدوی فرقہ الگ ہے اور فتنہ الگ ہے لیکن اس نے تاریخ کو مسک کرتے ہوئے اپنے آپ کو مادوی فرقے سے جوڑنے کی کوشش کی کہ ہمارا اچھے علماء کرام نے ان کو کافر نہیں کہا اس لیے جو ہے اب ہمارا تعلق ان سے ہے ہمارا تعلق وہ نہیں وہ ہماری کتابیں نہیں آمنے نے کہا وہ تو نہیں یہ جو شائع کی یہ تو ہے اس میں تو کہا گیا نور نور اللہ تمہارے اکابر نے بقاعدہ طور پر کتابیں شائع کر رہے ہو اور بقاعدہ طور پر جو ہے اس کو بتایا گیا کہ اس کا تعلق اٹک سے تھا وہی حقیقت نور پاک سفر نامہ مہدی جو ابھی کتاب شائع ہوئی فارسی سے اردو ترجمہ شائع ہوا اس میں بقاعدہ طور پر جو ہے یہی باتیں کہی گئی ہے کہ نور نور اللہ ہے اس لیے تم کیسے کہتے ہو ہمارا تعلق مادھوی فرقے سے ہے مادھوی فرقے سے تعلق نہیں ہے مادھوی فرقہ ایک الگ ہے فتنہ اور یہ ایک الگ فتنہ ہے اس لیے ان کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی دھوکہ اور فریب ہے اور یہ جو جھوٹ ہے کہ جی ماتوی فرقے کو کسی نے کافر نہیں کہا بھائی ماتوی فرقے کے نظریات اسلام کے خلاف تھے علماء کرام نے بھی کہا تھا ان پر بھی کفر کا فتویٰ دیا ہے اس لیے نظریات کی بات ہے جس کے نظریات اسلام کے مطابق ہوں گے وہ مسلمان ہوگا جن کے نظریات اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا اس لیے یہ حضرات آج جتنی بھی چاہے صفائی دے دیں لیکن اپنی صفائی نہیں دے سکتے نظریات کہتے ہیں چھپائے نہیں چھپتے اس لیے وہ عقیدہ ہی کیا جس کو تم چھپاتے پھرتے ہو آج وہ نظریہ جو تم چھپاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے ملائیوں کی کتابیں نہیں ہیں ہم نے انکار کیا وہی کتابیں آج تباہ ہو رہی ہیں اور وہی نظریات اس میں بھرے ہوئے ہیں اس لیے ذکری فتنہ ختم نبوت کا منکر ہے جو حکم کا دیانیوں کا ہے وہی حکم ذکری فتنہ کا ہے علماء کرام نے مستقل طور پر جو ہے اس پہ بقاعدہ فتاوہ دیے ہیں دارالعلوم کراچی کا فتوہ کہ یہ حضرات کافر ہیں جامعہ فاروق کے کا فتوہ کہ یہ حضرات کافر ہیں جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹون کا فتوہ کہ یہ حضرات کافر ہیں مولا یسول الدیانوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ کہ یہ حضرات کافر ہیں اور اس کے علاوہ میں نے بھی استفتاہ کچھ بھیجے ہیں دال افتاؤں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں انشاءاللہ وہ بھی فتاوہ جمع ہوں گے یہ تفصیلی علماء کرام کا موقف ہے کہ یہ حضرات مسلمان ہیں نہیں ہیں میں نے اس کتاب میں التظام یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ چھپ جائے گی کہ جس ذکری حضرات نے جتنی کتابیں چھاپی ہیں مطموعہ کتابیں میں نے کسی کلمی نسخے کا حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے کہا تھا کلمی نسخے ہمارے یہاں ہی نہیں اس لیے مولوی حضرات پہ بہتان لگاتے ہیں میں نے یہ کیا کہ ساری مطموعہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں جو مطموعہ ہیں اردو زبان کے اندر ہیں موجود ہیں ان کے حوالے دیے ہیں اور ان کتابوں میں سارے نظریات لکھے ہوئے ہیں اس لیے کوئی ذکر یہ بہانہ نہیں کر سکتا یہ کتاب ہماری نہیں ہے ہماری اس پہ تصدیق نہیں ہے یہ سارے سارے نظریات جو ہم نے بیان کیے ہیں آج بھی ذکری حضرات اس کے قائل ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کے شر سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين